ابراہیم بن سعد کے بجائے معمر نے زہری سے اسی صنعت کے ساتھ یہی روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو انچاس